دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا